ہم سکھ کو دعوت دیں اسلام کی خیر وہ دونوں پاگل ہیں ان کو تو چھوڑیں کسی انگریز کو دعوت دیں اسلام کی وہ پڑھی لکھی قوم ہوتی ہے تو وہ اگر یہ کہے کہ جناب کل ماں میں کون سے نبی کا پڑھوں نور والے نبی کا یا بشر والے نبی کا چودہ سو سال میں اس کی امت تو یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکی کہ اللہ کا نبی نور ہے یا بشر ہے مجھے کون سے کلمے کی دعوت دیتے ہو تو پھر آپ کیا جواب اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے اللہ کی توحید قرآن سے ثابت ہے محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت و بشریت بھی اللہ کے قرآن سے ثابت ہے جیسے توحید میں لب لذک دکھانے والا ایمان نہیں رہتا اسی طرح محمد بدری کی رسالت و نبوت و بشریت میں کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے والا الحمد للہ برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ الحمد للہ مسلم کے دروس کے ضمن میں ہم نے کلمہ شہادت کی جز اول کے مطابق کچھ باتیں سن لی پڑھ لی کر لی اور اب بات ہے جز ثانی یعنی محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تو جیسے میں نے پہلے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ کلمہ طیبہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ پڑھنے کے ساتھ اس کا جاننا جو ہے وہ بھی ضرور کہ کلمے کا مطلب جانتا ہو اس کے جو شروط ہیں ارکان ہیں ان کو جانتا ہو مانتا بھی ہو جانتا بھی ہو اور پھر ظاہر سے دل سے آمال سے اس پہ گواہی بھی دیتا ہو تو پھر جا کے آدمی مسلمان بنتا اور اسی طرح سید اللہ محمد الرسول اللہ کہ جب ہم محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم صرف ایک لفظی زبانی کلامی کہہ دیں کہ محمد رسول اللہ اور ہمیں آج تک یہ بھی پتہ نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس مبارک کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں زبردست اختلافات ہیں لوگوں میں کہ کیا اللہ کے نبی جو ہیں وہ بشر ہیں یا نور ہیں جب تک آدمی کے ایمان کے اندر یعنی کلمہ آپ پڑھے لیکن آپ کو چودہ سو سال گزر گئے یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ سرکار تو وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نور ہیں یا بشر ہیں تو اگر آپ کلمہ کس نبی کا پڑھ رہے لوگوں کو تو زبزب شک میں ہیں کہ پتہ نہیں بشر ہیں پتہ نہیں نور ہیں تو یہ بھی تو بالکل وہی عقیدہ ہو گیا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ بھی تو اسی دھوکے میں ہے کہ بعض کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ جی، لاہول مسیح المریم گیسا تو خود خدا ہے بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں خدا تو نہیں ہے لیکن سارے سو سلاسا تین میں سے ایک ہے اور بات ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں نہ ابن اللہ ہے اللہ کا بیٹا یعنی جیسے عیسائیت نعوذ باللہ آج تک اس گمراہی کے دندن میں بھٹک رہی ہے کہ کبھی ابنیت کا دعویٰ ہے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت کا دعویٰ ہے اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو صلاح تصدیس کا دعویٰ ہے کہ ان تین میں ایک خدا ہے تو اسی طرح امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس الجھن میں ہو اس تشکیل کو اس طرح میں ہو کہ پتہ نہیں حضور پاک نور ہے اور پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں نور مخلوق نوری ہے لیکن لباس بشری ہے تو اگر اس طرح پر ہمارے عقیدے کے اندر اس قسم کا جول ہو اس قسم کا شک ہو تو میرا عقیدہ کیا ہو یعنی اگر آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہم نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں یہ نفس گتی ہے اللہ کا قرآن ہے اور جس میں کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی کیونکہ ہمیشہ یہ بات سمجھ کریں اور دل میں رکھا کریں کہ جو مسئلہ منسوس ہوگا یعنی جو چیز نفس گتی سے ثابت ہوگی اس کے بعد تو کسی کو مجال ہی نہیں ہوتی انکار کرنے یا اسی طرح جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی منسوخ ہے نس ہے کیا مانا کہ حدیث متواتر ہے قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے بات کو سمجھا کر اسی وجہ سے بہت سارے اختلافات جو ہے لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہ حدیث کا لفظ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے لیکن جو حدیث رسول عالمی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحیح ہے اس کے معاوض بھی کوئی حدیث نہیں اس کو کہتے ہیں صحیح غیر ہوا ہے اور پھر وہ درجہ متواتر کو پہنچ چکی ہے اور جس بارے میں حکم ہے وہ کتنی دلالت ہے اور کتنی ثبوت ہے تو اس کا منکر بھی اسی طرح کافر ہے جیسے قرآن کا منکر کافر ہاں ایک حدیث مبارک ہوتی ہے لیکن اس کی ایک دوسری مارد حدیث بھی موجود ہے ایک حدیث مبارک تو ہے لیکن اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس پر وہ کتنی دلالت نہیں کر رہی بلکہ اس کے مفہوم سے بات سمجھی جا رہی ہے لیکن اس کے بجائے دوسری بات بھی سمجھی جا سکتی ہے تو اسی لیے یہ بات سمجھ رہے کہ مسئلہ بشریت انبیاء جو ہے یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے یہ تو منسوخ مسئلہ اگر اس کا کوئی انکار کرے نا وہ زمین ہو یعنی اگر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و تسلیم اللہ تمام انبیاء پہ کروں سلاد السلام بھیجے اگر صرف حضور کی ذات کے بارے میں نہیں آدم سے لے کر حضور تک کسی کی بشریت کا انکار کرے کافر ہو جائے کیونکہ وہ تو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ وبا وباس قبل کا اللہ رجال ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے مرد بھیجے ہیں انسان بھیجے تو اب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ لوگوں نے یعنی اذہان میں اس مسئلے کو بھی نعوذ باللہ مشتبہ بنا دیا جو سے کرنی سے ثابت ہے لوگوں نے اس کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا اور مارکت العلہ مسئلہ بنا دیا ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پاک و ہند میں اور اسی طرح دیگر ممالک میں یعنی ایسی ایسی ابحاس ہیں کہ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں لفظ بشر کہنا جو ہے نا اس تو توہین ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضور کو بشر کہتا ہے تو یہ توہین کیوں کہتے ہیں جی ہم بھی بشر ہیں نبی بھی بشر جی، یہ تو لہی حالت ہے اچھا بھی تو حضور حضر اللہ وسلم کے بارے میں کیا ہوگا نہیں اللہ کا نبی تو نور ہے اور قرآن نے خود کہا ہے کہ قتل حکم مینا نوروم حکیتا کہتے ہیں اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین تم نے کہا اس میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حکومت اللہ نورن یعنی, یعنی القرآن تو کہتے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب واہ آ جاتی ہے درمیان میں واہ ہوتی ہے آتے پر ہوتا ہے کہ جب وہ ابا آ جائے تو معطوف اور معطوف علیہ میں معاہرت ہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں کہ جب نور اور اس کے بعد ابا کتاب تو اس کا یہ ہے کہ نور الگ ہے کتاب مبین الگ ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کنجا من اللہ اللہ نور یعنی محمد صلی علیہ وسلم و کتاب المبین اور کتاب مبین سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور اسی طرح وہ دوسرا استدلال یہ کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اکبل سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا یہ دو باتیں اور تیسری بات جو دلیل میں وہ یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی صحیح حدیث مبارک میں آپ نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجالفی سمعی نورن وفي بصري نورا وفي شعري نورا وفي عظمي نورا وفي لحمي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ مانگا ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے جب مانگا ہے تو اللہ نے دے دیا تو تو کوئی حضور مجسم نور ہو گئے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ کہتے ہیں اچھا اب ان سے یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ چلو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں لیکن نور سے مراد کیا ہے آپ کی سورج میں بھی تو نور ہے چاند میں بھی نور ہے تاروں میں بھی نور ہے ابھی بھی ہم نور میں بیٹھے ہیں روشنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب نہیں بات یہ ہے کہ اللہ نور نور من وہ تو اللہ کے نور میں سے بعض حصہ ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے نور ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہر راہ تربا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو رہا ہو تو کہتے ہیں اللہ جو کہ نور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور من نور اللہ وہ کہتے ہیں کہ من تمیز کے لیے ہوتا ہے یعنی اللہ کے نور کا گویا کہ ایک کتا ہے ایک ٹکڑا ہے ایک حصہ ہے یہ دو باتیں ہو گئی اور تیسری بات ہے کہ وہ یہ دلائل بھی دیتے ہیں آمد الناس کو سمجھانے کے لیے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے چہرے مبارک سے آپ کے مسکرانے سے پورے گھر میں ایک روشنی ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ جی یہ روشنی تو نور سے ہوتی ہے بشر سے تو نہیں ہوتی تو اب آپ بات کو سمجھیے اچھا اب انہوں نے ایک اور پہلو احتیاط کر دیا ایک تو ہے نا کہ جی یہ نور ہے یہ تو مقدمے کا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو آپ کافر ہو گئے بھائی نے کہا تو آپ نے توہین کی اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں ہے کالو اب یا دودھ نا کیا یہ انسان ہماری ہدایت کریں گے جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ہماری ہدایت کرے گا کافر ہوگا تو نبی کو بشر کہنے والے تو کافر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب انہوں نے کہا کہ آپ بشر یہ بشر کا اللہ بشرم میں سے ہم تو نہیں دیکھتے آپ کو ہمارے جیسے انسان اور تو کافر ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی یہ کہیں کہ وہ بشر ہیں اور پھر بشر بھی ہمارے جیسے تو اللہ آپ بھی کافر ہو گئے بلکہ ہماری بہاول پور کے علاقے میں یہ بہاول پور سرزمین زمین پورے اسٹیٹ پورا دور تو پاکستان کا حصہ ہے پنجاب کا حصہ ہے پہلے دور میں یعنی وہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ تھی انگریزوں کے دور میں بھی اسٹیٹ تھی پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر بھی وہ اسٹیٹ رہی الگ ایک ریاست رہی یعنی پاکستان کے ساتھ ملحق رہی لیکن وہ ایک الگ اسٹیٹ رہی تو اس میں اپنا ایک بہرحال وہ انگریزی دور میں بھی ایک اسلامی اسٹیٹ تھی اس میں کوئی شک کہ وہ ایک اسٹیٹ تھی لیکن اسلامی ریاست تھی نواب مسلمان تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بدعت کی طرف اتنے مائل تھے اور ایک ایسے پیر کے میت تھے کہ جو خود جو ہے اللہ فرمائے بدعت میں گرے ہوئے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اسٹیٹ میں کسی کو دو عید بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ جب نواب ان کے ہاتھ میں ہو وہ تو پھر کوئی آدمی کی طاقت ہے کہ اور پھر جب وہ اسٹیٹ ہوتی ہے تو وہ تو بالکل مطالعے ہوتے ہیں کہ جو چاہے کر دیں اس مروا دیں اڑا دیں جیل میں ڈالے اور سے تو اس دور میں بڑا ہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے اس دور میں یعنی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ہمارے بزرگ تھے ابھی محمد عبدالحق الحاشمی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اساتذہ میں شیخ حبیب اللہ کمانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے شرک و مداخ کو للکارا اور ان کا مقابلہ کیا اور تکلیفیں برداشت کی اور صوبتیں برداشت کی اور قادرانہ حملے برداشت کیے لیکن اللہ کا شکر ہے اگر حق حق ہوتا ہے اللہ کوئی بلا والا اور توحید کا مسلم اللہ کی رحمت سے طلبہ ہو گیا یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کی توفیق تو بات صورت یہ ہے کہ اس دور میں ان کا ایک مولوی تھا تو سرائے کی زبان میں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ سرائے کی زبان میں اس نے ایک نظم لکھی تھی کہ اگر تم نبی کے بارے میں یہ کہو کہ بشر ہے تو نے کہا کہ اگر یہ آپ نے عقیدہ رکھا کہ نبی کو اگر آپ نے بشر کہا تو نے کہا اگر تم نے کہا کہ نبی بشر ہے تو تم پہ نازل کہاں ہوگا اور دیجیے تمہارے لیے جہنم کا ڈر بھائی اگر تم نے کہا نا کہ محمد مصطفیٰ بشر ہے اللہ کا کار تم پہ ہو جائے اور نیچے تمہارے لیے جہنم کا در کھل جائے گا تم جہنم میں گر جاؤ گے کہ نبی کو بشر کہتے ہیں تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کل میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جب تک دونوں جز کے معنی کو نہیں سمجھیں گے کہ فعلم لا الہ الا اللہ صرف یہ نہیں کہ زبان سے پڑھ لیں جانتے دو زبان سے تو ہم کہہ لیں گے محمد رسول اللہ ہم جانتے نہیں کہ بھائی ہمیں حضور کے بارے میں کیا نہیں رکھنا اسی لیے اپنا یعنی میں ابھی کچھ عرصہ قبل یورپ کے اپنا کانفرنس سے بھی ختم نبوت کی تو وہاں پر میں تقریب کرنے کے لیے آیا تو اتفاق ہوتا ہے اللہ عالم کو یعنی ان کی کوئی سازش تھی یا عادت بات ہو گئی ہے بات کو جاتا ہے تو کسی کو نہیں اللہ کے سوا تو بات آ رہی ہے کہ میں نے تقریر جب شروع کی اور کچھ دیر کے بعد کسی نے نعرے تقریر بلند کیا تو کچھ لوگوں نے نعرے رسالت جب نعرے تقریر ہے اللہ کہ رسالت یا رسول اللہ کہ اب زیادہ تو کہیں ہو گئے نا دادا ہے ادھر ایریا نہیں اسی طرح نانا جو ہے پھر اگر حضرت علی کے نام پہ جی ہمارے تو ہمارے لوگ پیچھے کیوں رہے انہوں نے کہا یا غوث آدم یا دستگیر یا پیر یا مہینہ اب تو خیر نانوں کی لین لگی ہوئی ہے نا اب تو کوئی ایک نالا تو رہا نہیں لگے جس پہ آدمی بحث کرے تو خیر بہرحال یہ ہے کہ بھی وہ ان نے نارا جب لگایا گیا تو اس کے دو بہت مقصد ہوتے ہیں جو ہمیں عام تجربہ ہے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو نے تو عید کا تو لیا ہے لیکن حضور کا نام نہیں لیا تو ہمیں بھی تو حضور کا نام لینا چاہیے نا تو وہ بھی رسول اللہ کہتے ہیں اچھا بعض لوگوں کا بارہ یہ ہوتا ہے کہ تقریر کرنے والا چونکہ بہت محبی قسم کا آدمی ہے اس کو ذرا چھیڑو یا رسول اللہ کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تقریر کرنے والے کا ایک ذہن ہے آپ اس کو کسی اور طرف لے جائیں گے تو ڈسٹرب ہو جائے گا وہ تو وہ جو بات کہہ رہا تھا وہ نہیں کہہ پائے گا یعنی یہ مختلف انداز ہوتے ہیں لوگوں کے اپنے اپنے تخیلات ہوتے ہیں بارہ جب کو ہم تو چکے الحمد للہ ساری زندگی اہل بدت کا اہل ہوا کا اور شرک والے لوگوں کا ساری زندگی بچپن سے جب پیدا ہوئے اللہ کا شکر ہے اللہ نے شعور دیا عقل دیا اس وقت سے ہم مقابلہ کرتے ہیں جس لیے ہم تو عادی ہو گئے رین باتوں ہو گئے ہم پر تو ایسی باتوں پر اثر وزر ہوتا نہیں کیونکہ ساری زندگی یہ نعرے دیکھتے آئے ہمیں پتا ہے کہ یہ نعرے کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیوں لگائے جاتے ہیں سر جی انہوں نے کہا لگایا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات میں نے کہا دیکھیے آپ پیرس جیسے ملک ہاں پیرس کی بات تو میں نے کہا دیکھیے آپ پیرس میں رہتے ہیں جہاں دنیا کا یعنی سب سے بڑا ملک ہے ماڈرن ملک ہے فیشن کا ملک ہے خوشبوم کا ملک ہے حسن کا ملک ہے جمال کا ملک ہے جس میں یہ سب کچھ ہے آپ کے یہاں رہتے ہیں اور آپ کے پاس علم ہے جدید ٹیکنالوجی ہے تعلیم ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک آدمی کہتا ہے نارا ہے جواب میں آپ کہتے ہیں یا رسول تھا علمی بہت الگ ہے کہ ہر میں ندا ہے یہ فلان ہے یہ پیسے ویسے نا یہ تو ان لوگوں کو پتا لگے گا جو جانتے ہو کہ ندا کیا ہوتی ہے میں نے کہا مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ نہ رہے رسالت آپ نے کہا یا رسول اللہ تو جب آپ نے یا رسول اللہ کہا تو مجھے یہ مسئلہ سمجھائے کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ تھے انہوں نے کہا ہاں جی سلام واقعی رسول اللہ ماشاء اللہ وہ تو کلیم اللہ تھے میں نے کہا آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ تھے انہوں نے ہاں جی بالکل صاحب رسول اللہ تو میں نے کہا جب آپ نے کہا نعرہ رسالت جب آپ آیا یا رسول اللہ تو اب اگر یہودی کہے گی یہ ہمارے نبی کا نارا ہے کہ علیہ السلام بھی رسول اللہ ہے ایسی بات ہے ہمارا نعرہ لگا رہے عیسائی خوش ہو جائے اگر نہیں ہے تو ہماری بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہماری حکومت کا کھاتے ہیں تو ہمارے نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں عیسائی السلام کو رسول اللہ تو مانتے مسلمان یہ تو اسی کو پکار رہے ہیں تو آپ کے نعرے کا فائدہ کیا ہوا نے کہا آپ یہ سمجھے مسئلہ میرا یہ بتائیں کہ اس نعرہ مارنے سے آپ کی عقیدت کو کیا فائدہ پہنچا اور جب ہم نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں اس میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ اکبر تم جب نبی کا نعرہ لگا رہے تو نبی کا تو نام ہی نہیں دیا تم نے تو نعرہ کیسے بن گیا ہو ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے اگر ایک آدمی کہتا نعرہ رسالت اور دوسرے جواب میں کہتے محمد رسول الرسول اللہ تو ٹھیک ہے کوئی بات حضور کا نام بھی آ گیا قرآن پاک کی آیت بھی آ گئی محمد رسول اللہ اور ایک ایک حرف میں ہمیں کی بھی مل گئی اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم کا نام بھی آ گیا کسی اور کا شغل بھی باقی نہ رہا اور شران بھی ہم غیر اللہ کو ندا کرنے سے بچ گئے شرک بھی نہ رہا پھر تو تمہارے نعرے میں وہ وزن بھی ہو کوئی بات بھی ہو پہلے تو نعرے کی ضرورت نہیں کہ سرکار دو عالم کی زندگی میں جڑا رہا تھا وہی ہوگا لیکن چلو اگر ہم نے شوق پورا کر رہی ہے محبت کا اظہار صرف اب نعرے میں رہ گیا ہے تو کم از کم پھر حضور کا نام تو لو تو ان کو جب بات سمجھ آپ جناب انہوں نے وہی نعرے لگوانے شروع کر دی سرد محمد رسول نے کہا چلو یہاں سے دل کی جان چھوٹی اگلی بات بعد میں کریں گے ایک تقریر میں تو ساری بات نہیں سمجھائی جا سکتی نا کسی کو چلو کم از کم شرک سے تو نہیں کرائے نا اس کے بعد اگلی منظر ہے کہ پھر آدمی ان کو سمجھائے کہ نعرے تقبیر کا کیا مقصد ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الفاء راشدین کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تو اسی لیے بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب بات کو سمجھیں تو انہوں نے لوگوں کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی ایک تو یہ بٹھائی کہ حضور لوگ ہے اور نور پہ جو انہوں نے دلائل دی وہ میں نے آپ کو کر دیا کہ کچا کتابین ایک دوسری دلیل یہ دی کہ حضور نے دعا کی اللہ مجالی نورا تیسری انہوں نے یہ دلیل دی کہ حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری اور چوتھی انہوں نے ایک روایت کی حضور جو ہے نور ان میں اللہ ہے تو اس طرح اور اب دوسرا پہلو اختیار کیا کہ جو لوگ نبی کو نور نہیں کہتے بشر کہتے ہیں وہ کافر ہے اور گستاخ رسول ہیں اور احانت رسول کرتے حضور کی توہین کریں گے ہم بھی بشر حضور بھی بشر دیکھو جی وہ دیکھو جی یہ حال ہے کہتے ہیں وہ جی ان کا تو عقیدہ ہی ایسا ہے کہ حضور کی شان بس اتنا ہے جیسے بڑا بھائی وہ کہتے ہیں ان کی تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بڑا بھائی تصور کرو جناب نے کہا دیکھا جی ان کے نزدیک حضور کی شان اتنا ہی ہے جیسے بڑا بھائی یعنی باپ سے بھی کم اب اس میں لوگ نوز باللہ پھر وہ کیسے گالیاں نہ دیں حضرت تھانوی رشم اللہ شوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے ذرا دیکھا نہ سنا نہ زیارت کی ایسے سنا ہے کہ حضرت شیخ علی کی خدمت میں ایک آدمی حضرت گاری کے اعلیٰ حضرت جو ہے بریلوی حضرات کے جو بڑے ہیں وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور دیبندی اور کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ سب کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ لوگ پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں کیوں جواب نہیں دیتے ہیں آپ لوگوں کو بھی اللہ نے علم دیا ہے قلم دی ہے زبان دی ہے لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے پر بھائی جب اس لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ہم نبی کے گستاخ ہیں ہم پیغمبر کی توہین کرتے ہیں ہم پیغمبر کو بڑا بھائی کہتے ہیں اور ہم اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں تو ہمیں گالیاں ہی دیں گے اور ان کو پھول تو نہیں پہنائیں گے جب ان کی باتیں ہی ہمارے بارے میں یہ پہنچائی جاتی ہے سب ہے باتیں کوئی بھی دے گا جب کسی کو یہ کہا جائے بابا یہ تو نبی کی توہین کرتے گستاخ رسول ہے سیدھی بات ہے گستاخ رسول کو اگر گالی دے گا یہ تھوڑی کرے گا کہے گا جی آپ دعوت کرتا ہوں کالا کہ آپ گستاخ رسول ہیں تو گستاخ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پھر ان کا بھی ہو سکتا ہے قصور نہ ہو کہ ان کو باتیں یہ پہنچا ہاں اتنا قصور ہم ضرور جانتے ہیں ان کا کہ جب ہم لوگ زندہ ہیں تو ہم سے وہ راج یاد کر لیں اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کفر کا فتوا دینے سے پہلے اگر وہ بندہ موجود ہے تو وہ راج یاد کر لو پوچھ لو کہ جی آپ نے یہ بات جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوبر کا فتوا دینے سے پہلے اگر وہ بندہ موجود ہے تو مراج جی یاد کر لو پوچھ لو اس سے کہ جی آپ نے یہ بات جو ہے اس کا مقصد کیا تاکہ وضاحت ہو جائے دیا اندر کا ہے یہ سکھا دو تو اب جناب آپ کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے جتنے عالم بنائے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے علماء اہل سنت پر جواز کا یہ عقیدہ ہے سلفن خلفن بالکل ہر لحاظ سے اس میں کوئی خلاف اور اختلاف نہیں اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں ان منسوس مسئلے میں کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں جو مسئلہ نس سے ثابت ہوگا اس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ مغربی نماز تین رقاط کی وجہ چار رکھا پڑھو اس میں کیوں نہیں اختلاف ہوتا کہ فجر کی نماز جو ہے دو رکھا نہیں بلکہ چار رکھا ہے سفر کی نماز چار نہیں بلکہ تین ہے اس میں کبھی اختلاف ہوا ہے پانچ نمازیں فرض نہیں بلکہ چھ فرض ہیں جس میں کبھی اختلاف ہوا ہے رمضان کا ایک مہینے کے روزے فرض نہیں بلکہ پندرہ دن کے فرض ہیں یا دو مہینے فرض ہیں اس میں کبھی اختلاف ہوا ہے الفاظ جو ہے وہ نو کو ہوگا سات کو کوئی کہہ دے کوئی چھ کو کہہ دے کوئی اختلاف نہیں جو چیزیں دس سے صاحب جھگڑا کس بات ہمیشہ اس کو یاد رکھا کریں کہ جو مسائل منسوس ہوں گے اس میں کبھی اختلاف تمام ائمہ رحمت اللہ علیہ اجمعین اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے بارے میں صحیح فہم عطا فرما دے کہ اس میں کدہن جھگڑا نہیں ہوتا ہمیشہ اختلاف کب ہوتا ہے فروئی مسائل اختلاف کب ہوتا ہے جہاں دو حدیثیں معارض آ جائیں اختلاف کب ہوتا ہے کہ ایک سو ابھی نے حضور سے حدیث سنی یاد کرتے کرتے کرتے وہ تو چین جا پہنچا اس نے ساری دنیا کو وہی حدیث پڑھا دی حضور کی جو اس کو یاد تھی اس کے بعد جو حکم آیا اس کو ملا ہی نہیں بیچارے اس کو تو پہنچا ہی نہیں پہلے زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں موبائل ٹیلی فون تو تھا نہیں فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ جناب کوئی دوسرا آرڈر تو نہیں ہوا وہ تو سن کے چلا گیا پیدل جہاد کرتے کرتے کرتے کرتے اسپہان جا پہنچے چین جا پہنچے انہوں نے ہندلس جا پہنچے اسپین جا پہنچے پوری دنیا کو الحمدللہ انہوں نے فتح کر دیا اور لیکن وہاں جانے کے بعد رات دن جہاد ہے دن گھوڑے کی پشت پہ گزرتا ہے رات کو سمے پہ گزرتی ہے ان کو جو سنا تھا کا کال رسول اللہ ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحمتیں فرمائے اور اللہ ہمیں بھی صحیح بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اب جناب سمجھے کہ اللہ نے جتنے جہان پیدا کیے ہیں سب سے پہلے تو ایک جہان ہے جس کا نام عالم اروام اس کے بعد ایک جہان ہے جس کا نام عالم دنیا ہے اس کے بعد ایک جہان ہے جس کا نام عالم ہے اس کے بعد ایک جہان ہے جس کا نام عالم آخرت یہ بات یاد رکھیں اس میں کسی کا اختلاف کوئی جگہ عالم الوا ہے عالم دنیا ہے عالم برزخ ہے عالم آخرت ہے ایک اور عالم ہے اس کے بارے میں اختلاف کیونکہ اللہ کے لیے تو کئی عوام اب ہمارے سامنے دیکھنا ایک دنیا ہے نا تو اسی دنیا میں گویا آ کے بلائے گا نا تو ورنہ تو اللہ عالم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہاں یہ دنیا جو ہے نا یوں سمجھ رہے ہیں کہ چاند سے بھی چھوٹی ہے یہ سورج جو ہے نا یہ آپ کی دنیا زمین جو ہے اللہ نے جو پیدا کی ہے اس کو اگر سولہ سے ضرب دیں گے سولہ دفعہ پھیلا ہے نا پھر بھی یہ سورج سے چھوٹی ہے یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ کے نظام اللہ کی قدرتوں کا دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے ایک لاکھ اسی ہزار چھ سو دفعہ انسان کا دل دھڑکتا ہے دن میں ایک لاکھ اسی ہزار چھ سو دفعہ دل دھڑک رہا ہے اب بنائے جناب کوئی مشینری ایسی کبھی کہ ستر سال کی عمر روزانہ اتنی دفعہ دھڑکے اور دل خراب نہ ہو مجھے کوئی لوہا دکھائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہم آماد میں دیکھتے ہیں کہیں اگر پانی کا قطرہ لیک ہو جائے پائپ سے ایک جگہ گرتا رہے تو وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے لیکن اللہ نے ہمیں کیسے آداب بدن دیے ہیں سو سال بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں یہ اگر فولاد کے ہوتے تب بھی اس گئے ہوتے اللہ کی قدرتوں کو پہچان اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نہو خلک نہ تو اس لیے جناب ایک اور عالم ہے سمجھیے یہ اختلاف بھی بعض اوقات اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ باتیں ہمارے ام یعنی ابھی تک فہم میں نہیں آئی ہوتی عقل میں نہیں آئی ہوتی ابھی علم وہاں پہنچا نہیں یوں سمجھے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ڈاکٹر کی تھی اور جو ورلڈ کا منا ہوا ڈاکٹر ہے امبریالوجی کے بارے میں امبریالوجی کہتے ہیں بچے کے نشو نما پیدائش کے مراحل کے بارے میں پوری دنیا میں وہ ایک نام آدمی ہے جب اس نے قرآن پڑھا دید تو دنگ ہو کے رہ گیا اس نے کہا کمال ہے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے یہ بات بتائی ہے جہاں ہمارا علم آپ پہنچا اب آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ عورت میں بھی مادہ منویا ہوتا ہے اور کہتے ہیں عورت میں منی نہیں ہوتی وہ بالکل منکر ہے اس بات کو کہتے ہیں کہ عورت میں اچھا ہمارے قدیم ادیبا بھی منکر ہے وہ بھی اپنی کتابوں میں جیسے بولی سینا ہے اور ہے بڑے بڑے لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ایک احساس لذت تو عورت کو ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے احساس لذت کے طور پر کہ میں منظر ہو رہی ہوں کوئی چیز اتر رہی ہے ورنہ ہوتا ہوتا کچھ نہیں کہتا ہے کہ جناب آپ دیکھیں کہ اسی وقت عورت کو دیکھا جائے یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے, لے, لے کے آئے دیکھیں تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا مرد والا پانی ہوتا ہے اٹھے گی تو وہی نکل پڑے گا اس کا اپنا ہاں نہیں ہوتا وہ کہا اچھا جی وہ بھی انہوں نے کہا کہ بھائی یخرج میں پہلے سلب و ترائب انہوں نے کہا جی سلب کا معنی پوچھتا ہے درائب کا معنی سیدھا یہ کہا لکھا ہوا کہ سلب مرد کی ہو درائب عورت کی ہو تو مرد کی پشت اور سینے کے درمیان سے پانی گرتا ہے یہ تو ہم بھی مانتے کہا بھائی نا سر میں آئے یہ پشت ہے یہ سینا ہے تو اب پانی درمیان میں ہی ہے نا یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ سر سے مراد تو سر بلاوا ہے اور سائب سے بلا دڑا مراد آبا ہے اور صاحب سے مراد امہات وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کی تعمیر ہے قرآن تو یہ نہیں کہتا تو بہرحال لیکن ہمارے پاک نبی نے ہمیں خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے نے کہ اللہ کے نبی نا مرد کی بھی منی ہے عورت کی بھی منی ہے اور مرد کی منی جو ہے وہ ابھی سفید ہوگی ہوگی گاڑی عورت کی منی جو ہے رکھی ان پیلی ہوگی پتلی ہوگی اور کبھی غلب ابال رجوے کبھی غلط ابال آتے حضور نے چودہ سو سال خبر دی یہ ابھی چار ہفتے پہلے کی بات ہے جو پوری دنیا میں کا یعنی ہوا ہے ہے ہے میں میں تو اس اقرار کیا کیا کہ کہ کہ کا کا رسول اللہ اللہ اعتراف باقاعدہ وہ وہ کہتے کہتے کہتے ہیں ہیں نبی سچ ہم تو جھوٹ بولتے رہے ہم تو دھوکے میں رہے ہم تو غلط فہمی میں رہے تو باقی غلط کا پانی ہوتا ہے تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام ہوگا کر اور اس کے بعد وہ اسی بات میں حیران ہے وہ کہتے ہیں کہ جو جہاز اب ہم نے بنا لیے ہیں کہ باریک سے باریک چیز جو ہے یعنی انسان کے مادہ منیویا میں جو جراثیم ہیں جرسومیں ہیں وہ بھی ہم جہاز سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنے جرسیمیں ہیں اور جرسومے سب زندہ ہیں یا آدھے زندہ ہیں آدھے مردہ ہیں طاقتور ہیں کمزور ہیں نکلتے ہوئے مر جاتے ہیں یا چھ گھنٹے کے بعد مر جاتے ہیں یا دو گھنٹے کے بعد مر جاتے ہیں صحیح معلوم میں اپنے مقام پہ بھی قرار مکین پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن جب حضور نے بتایا تھا اس وقت یہ جہاز تھے ہی نہیں نہیں تو حضور نے کیسے بتایا وہ کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کو اللہ نے بتایا اور نمکے میں تو کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں تو کوئی یونیورسٹی نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی اسکول نہیں کوئی وہاں لیبارٹری نہیں کوئی وہاں ٹیسٹ کا انتظام نہیں کوئی وہاں دور بھی نہیں کوئی وہاں دیکھنے کی چیز نہیں تو حضور نے کیسے دیکھ کے بتا دیا وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو بتانے والی وہ ذات اور ہے اور یہی قرآن کہتا ہے کہ بھائی انتقال ہوا ان ہوا اللہ واہ تو نکاح معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہا وہ سچ کہا ہے ایک بات جھوٹھی نہیں ہو سکتی ابھی آپ حضور نے فرمایا کہ جب کتا منہ مار جائے تو ایک دفعہ مٹی کے ساتھ بھی صاف کرو برتن کو اچھا ہم لوگ جب پڑھتے تھے چھوٹے تھے بچے تھے ہم یہی سمجھتے تھے کہ اس وقت صابن یا بند تھا نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا نہ صابن تھا نہ صرف تھا نہ یہ کلوراکس تھے نہ یہ اینٹی سیپٹک دوائیں تھیں تو اس لیے حضور نے فرما دیا ہوگا بھی مٹی سے صاف کرو اس زمانے میں ہم لوگ بھی مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے اور سابن سابن ہوتے نہیں تھے یا تختیوں کو بھی ہم مٹی لگاتے تھے عورتیں غسل بھی مٹی سے کرتی تھی کوئی کچی مٹی کو پیلی مٹی کو ایسی مٹی تھی ساری کیونکہ صابن وابن کا تو بابا وجود ہی نہیں تھا رہتی ہاتھوں میں تصور ہی نہیں تھا کہ صابن کیا ہوتا ہے تو ہم نے کہا اسی لیے حضور نے فرما دیا ہوگا کہ باہر اب تراب کہ ایک دفعہ اس کو مٹی سے رگڑ لو لیکن جناب یہ بات اب سمجھ آئی کہ جب دنیا کے علم نے ترقی کی اور اس مقام پہ پہنچا کہ ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ کتے کے منہ میں ایک ایسا جرسوما پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں لگ جائے ماں سوائے مٹی کے ابھرتا ہے آگ میں بھی ڈالو نہیں کرتا آگ میں جلا دو نا اس برتن کو وہ جرسیم نہیں کرتا اچھا مٹی ڈال دو مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ بات آخر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی طاقت اور ہے جو بتلا رہی ہیں اس وقت کون سی دوربین تھی جیسے جراثیم دیکھے تھے حضور نے کہ کتے کے منہ میں بنا جراثیمہ ہوتا ہے اور بلی کے بارے میں نہیں پر میں کہا کہ آبر توافین اور توافہ کوئی آتی نہیں ہے بلی منہ مار جائے کوئی بات نہیں ہاں یہ نہیں کہتا تھا کوئی غلط چیز کھا کے بیٹھی ہو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ دیکھا کر رہی ہے تو نہیں کہ پہلے جو ہے کہ خون منہ کو لگا کے آ جائے اور پانی واپس کو نہیں حالات حالات ہیں ملی تو کھانے کی بادشاہ ہوتی ہے اللہ وہاں فرمائے جس مکان میں آ جائے چوہے بھاگ جاتے ہیں اب تو خیر دور بدل گیا ہے اب میرے خیال طور پر چوہے نہیں ڈرتے ہیں بلیاں ڈرتی ہیں جیسے کہ اس زمانے میں اب خواتین سے ڈرتی تھی جیسے اب خواتین سے ڈرتے ہیں دور ہے تبدیلیاں حیوانات میں بھی آ رہی ہیں اور انسانوں میں بھی آ رہی ہیں اور یہ آتی چلی جائے گی پتہ نہیں آگے کہاں تک جاتی ہے جیسے وہ ایک عورت نے آزادی میں کہا بیٹی آزادی کا مجھے مفہوم تو اس کی کوئی حد بھی ہے کہ آپ آزادی مانگتی آ رہی ہے آزادی ہم عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے آزادی ملنی چاہیے آزادی اس کا کوئی ٹارگیٹ تو ذرا مجھے بتا دو کہ کہاں تک کی آزادی آپ کو چاہیے ٹارگیٹ معین کریں تاکہ پھر ہم غور کریں گے اس وقت تک اسلام آپ کو آزادی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا تو آپ جناب سمجھیں ایک اور عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم مثال عالم مثال اچھا یہ عالم مثال کی بات کی ہوئی کہ علماء کو مسائل حل کرنے کے لیے اس مقام پہ پہنچنا پڑا کہ بھائی ہم بھیا لہلت المیراج میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو ہے وہ مسجد اقسا میں کھڑا ہے اچھا پھر حضور آسمان میں جاتے پھر سب آسمان پہ پہنچ گئے پھر حضور واپس آ رہے ہیں پھر وہ مسجد اقسا میں کھڑے ہیں حضور گزر رہے ہیں تو وہ قبر میں نواز پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں یہ کیا کہ یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ اگر ہم بیا آ گئے مسجد اقسا میں تو قبر میں کون ہے اور اگر قبر میں نہیں ہے تو قبر تو بغیر نبی کے رہ گئی اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے آسمان میں بھی پہنچ گئے دوسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ پانچویں پہ اور بالکل وہی عالم پہنچ گئے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت انسان ہے اور سفید داڑھی مبارک ہے اور سینے تک داڑھی مبارک ہے اور حضور نے فرمایا میں اس کا کیا حسن و جمال بیان کروں میں یوں سمجھ لوں کہ میری شکل حضور نے فرمایا میں اس کا کیا حسن و جمال بیان کروں بس یوں سمجھ لو کہ گویا کہ آپ کے نبی کی شکل مبارک میں ہے میں نے جبریل سے پوچھا کہ ماں حاضر بیت یہ کیا کر رہے اس نے کہا اللہ یہ کا کعبہ ہے بیت المعمور ہے جیسے زمین میں کعبہ ہے اسی طرح اللہ نے فرشتوں کے لیے آسمان ساتویں آسمان پہ بھی کعبہ رکھا ہے آپ لوگ وہاں طواف کرتے ہیں گا یہاں طواف کرتے ہیں میں نے کہا تو من آزا یہ کون ہے انہوں نے کہا ابو ابراہیم یہ تو آپ کے ابا ہیں حضرت ابراہیم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش دے کے کعبے سے بیٹھے تھے تو اسی سے اور آگے بچے ہیں ان کو بھی آپ پڑھا رہے ہیں تو اسی سے علماء نے استمباد کیا مسئلہ کہ اگر کوئی عالم جمعہ کا دن ہے خطبہ ہے تقریر ہے اگر کعبے کی طرف پشت کر کے بیٹھے تو جائز ہے کیونکہ اگر پشت کرنا جائز نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کہتے اب جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا السلام علیکم میں نے سلام کیا تو انہوں نے مجھے جواب بھی دیا کہ وعلیکم السلام مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح تو انہوں نے بھی کہا میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں تو اب دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام پھر ساتھ ہوئے آسمان پہ بھی پہنچ گئے اسی طرح اب اتنا بڑا لکھا گیا حضور واپس آ رہے ہیں حضور علیہ السلام مل گئے انہوں نے کہا کہ مزا فرضا علیہ کا والا امت گیا محمد سسم حضور آپ پر اور آپ کی امت پہ کچھ فرض کیا انہوں نے کہا پچاس جی، رب انہوں نے کہا جی رب پہ انہوں نے کہا جی واپس جائیں اپنے رب کے پاس بس سلب تقبیر اور اپنے رب سے جا کے معافی مانگے میری امت تین نمازیں دینی پڑتی آپ کی امت پچاس پڑے گی یہ علم غیب نہیں تھا یہ بھی ہمارے لوگ کہہ دیتے تھے جی، علیہ اسلام کو علم غیب تھا علم غیب نہیں تجربہ ہے وہ امت کو بھگت چکے ہیں ان کو پتا کہ امتوں کا کیا حال ہے یہ علم غیب نہیں ہوتا علم غیب خاص ہے خدا ہمیشہ یاد رکھے وہ ہے تو شہ لائی مجھے تو پی گئی نہیں کبھی خاصا کا مانا ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے میں نہ پایا جائے تو اس لیے اب آپ نے کہا جی سمجھئے میں مسالہ تقویت حضور نے فرمایا اچھا تو حضور واپس گئے اللہ نے فرمایا چلو ماں پانچ معاف کر دی تین تاریخ پڑا کر واپس آئے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا انہوں نے کہا اللہ نے بات فرما دی نے فرما جی کہ آپ محمد حضور واپس جائیں وہاں بھی مانگے کہاں بھی تاریخ پڑتی ہیں ہم بہرحال اب یہ ایک مستقل علم ہے مستقل بحثیں ہیں کہ حضور کہاں کھڑے تھے کہاں سے واپس جاتے تھے اور کیسے واپس جاتے تھے پیدل چل کے جاتے تھے کس چیز میں جاتے تھے حضور اور جا رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں پانچ پانچ کی معافی ہو رہی اور اللہ بھی ابھی ایک دفعہ نہیں معافی فرما دیتے حالانکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اللہ کو اللہ کو علم ہے کہ میں نے کتنا معاف کرنا ہے کسی چیز کے پیدا ہونے سے پہلے بھی علم ہے پیدا ہونے کے بعد بھی علم لیکن جناب وہ پانچ بار کی ہی معافی مل رہی ہے اس کی کوئی وجہ اس کی کوئی ایک مبارک تھی مطلب مدد ہے بس آخر میں جا کے فیصلہ ہوا کہ اللہ نے فرما دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت میں رحمت کر دی ہے کہ آپ کی امت جو ہے نمازیں پانچ پڑھے لیکن ہم لکھیں گے بھیا یہ میرا احسان ہے کہ منجا بلحاد اشروم صالحہ ایک دس نے کی ہیں جب پانچ پڑھیں گے تو ہم پنجاب لکھیں گے کیونکہ مایو بدن نہیں میرا قول کبھی بدلا نہیں کرتا میرا حکم بھی وہی رہا پچاس بھی رہ گئی اور پانچ میں تقویز بھی ہو گئی کہ امت تو پانچ پڑے گی لیکن لکھا پچاس جائے گا اس حدیث کو پتا ہے کہ قادیانی نے کیسے سمجھا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ اس نے جناب یہ سمجھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا اپنے مریدوں کو کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کی پچاس جلدیں ہوں گی تو اس کے لیے ہر مرید میرا جو ہے میرا ماننے والا مجھے نبی سمجھنے والا میری عقیدت رکھنے والا فوری طور پہ جتنے پیسے جو ہے وہ جمع کرا کتابوں کے پیسے جمع کرا دیں کہ پچاس جلدوں کی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ مرید ہیں اس کے اللہ معاف کرے جب اللہ ہدایت نہ دے تو کون ہدایت دے سکتا ہے بڑے بڑے لوگ آپ حیران ہوں گے بڑے بڑے بار ڈلا بڑے بڑے پی ایچ ڈی یہ نہیں کہ جاہل بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے وکلا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے چکر میں اللہ معاف کرے بہرحال اس نے کتابیں لکھی پانچ اب کچھ لوگوں کو پتا لگا کہ کتابیں تو پڑھ چاہیے تو انہوں نے اخباروں میں اشتہار دینے شروع کیے کہ مرزا صاحب آپ نوز بلّہ سما نوز بلا دعوی نبوت کرتے ہیں نبی تو سچے ہوتے ہیں آپ نے پچاس کتابوں کا اعلان کیا تھا ہم نے پہلے بھی پچاس کے بھیج دیے ہیں لیکن کتابیں تو ابھی تک ہمیں پانچ جلدیں ملی ہیں پینتالیس جلدیں کب ملیں گی کچھ ہمارے لوگوں نے اخباروں میں دینا شروع کر دیا ان کو چھیڑنے کے لیے اچھا وہ بات پھیلتی پھیلتی پھیل گئی وہ بات جو ہے پھیلتی چلی گئی جب زیادہ پھیلی تو آخر مرزا تک بھی پہنچ گئی تو مرزا صاحب نے جواب دیا اس نے کہا کہ کمال کی بات ہے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور میں نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا بات اتنی سی ہے کہ جیسے اللہ پانچ پڑھو تو پچاس لکھ دیتے ہیں تم میری پانچ کو پچاس سمجھو جیسے پانچ نمازیں پڑھتے ہو پچاس لکھی جاتی ہیں حالانکہ پڑھتے تم پانچ ہو تو کیا اللہ بھی آپ سے کو غلط بھی نہیں ہے تو میں نے بھی کوئی غلط نہیں کی ہی لکھی ہے نا تم اس کو پچاس سمجھ ایک نقطہ ہی دینا ہے نا تم اس کو پانچ پچاس سمجھ لو تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں یعنی ایک نمبر بار کے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ عالم اربا عالم اربا میں اللہ نے اربا پیدا کی اور روح کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ایک بات ابھی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں روح ایک لطیف چیز ہے لیکن لا یس لایاس روح کل کو میں دم لگتا وبا ہوتی تم میں دل بھی لیکن ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے قرآن پاک بتلاتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنے الواح پیدا فرمائے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پشتے ان کو نکالا گیا پھر اللہ نے ان سے دو ہی وعدے دیے صرف دو وعدے دیے اب دیکھیں کہ کیا کیا وہ وعدے ہو رہے ہیں عالم ارواح اللہ نے وعدہ یہ دیتا الفت بے وبی کم کالو بلا اللہ نے کہا کیا تم میری ربویت کی اقرار نہیں کرتے کہ میں تمہارا رب نے کہا کہ تم میں کون ہے اچھا اور دوسرا جو ہے جناب آتا اس دور میں جو لیا جائے اسی لیے اب آپ ان حدیثوں کو سامنے رکھے کہ حضور نے فرمایا نا آنا اول ہوں خلقن و آخر باسن کہ مجھے اللہ نے پیدا تو اول کیا ہے لیکن بھیجا مجھے آخر میں ہے یا جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ انل اول کر تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہتے کہتے دیکھو جی خدا بھی تو اول آخر اللہ کی جان ہے یا نبی کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا اس کا مانا یہ ہے کہ میں نے کیا کیا بھیجا مجھے آخر میں ہے جیسے نہن الاولون و نہن الاخرون تو نہن ابل سے مراد ہے تو پورا جن میں سب سے پہلے میری امت کا ہوگا تو ابل بے بھی اعتبار ہے تو پورا جن دے وہ آخر ان بھی اعتبار الباس ہے اور آخر اس لیے ہے کہ ہمیں سب سے آخری امت بنا کے بھیجا گیا ہے تو اب آپ سمجھیں کہ عالم اللہ ہمیں جب اللہ نے روح بنائے تو حضور کی روح کو پہلے پیدا فرمایا کیوں بات سمجھ پاتا یہ نہیں آدم سے پہلے پیدا فرما دیا یہ تو کوئی نظام نہیں قاعدہ نہیں سنت نہیں اور پھر اس سے تو آپ دشمنوں کو موقع دیں گے نہیں ہو کہ ہے مسلمانوں کا بھی عجیب اعتقاد ہے ادھر کہتے ہیں کہ آدم سب کے ابا ہے ادھر کہتے ہیں حضور پہلے پیدا ہوئے باپ بعد میں پیدا ہوا تمہارا اصول تو یہ ہے نا کہ باپ پیدا ہوگا تو بیٹا پیدا ہوگا نا تو اس لیے آپ سمجھے کہ یہ مسئلہ تھا عالم ارواح کا ہم نے کہا دھوکھا کھایا اس کو لے آئے عالم دنیا میں اب اس میں مبتلا اب حضور کی شان دیکھیں کہ ایک تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا حد دیا اور ایک قرآن کا اب دیکھیں گے اچھا اس وقت جو اپنی ربوبیت کا اقرار دیا ہے حاضری وہ تو ساری مخلوق کے لوگوں سے دیا اس میں سب شامل ہیں انبیاء کی روحیں بھی شامل ہیں اولیاء کی بھی شامل ہیں ابرار کی بھی شامل ہیں اخیار کی شامل ہیں اپنی بھی اشرار کی بھی سب کی شامل ہیں لیکن جب محمد مدنی کے لیے ہاتھ لے رہے ہیں تو اب صرف نبی سے ہاتھ لیا یعنی سب کے جو منتخب کریم ہیں نا سمجھے نا کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا میڈیکل کالج ہے یہ لا کالج ہے یہ کہتے ہیں جی اس میں تو کریم آتی ہے نا ہر بچہ تو نہیں پہنچتا اس میں تو کریم آتی ہے ٹیلنٹ والے لوگ آتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے زکا ہوتا ہے ذہن ہوتا ہے وہ لوگ یہاں ترقی کرتے کرتے پڑھتے ہیں باقی ہم جیسے طریقے سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس لیے اب ساری مخلوق میں جو اللہ کے ہاں سب سے عظمت والی مخلوق ہے وہ تو ہم بیا اور رسول ہے سب سے زیادہ شان والے کون ہیں پیغمبر ہیں اب اسی سے آپ حضور کی شان کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے تمام انبیاء سے کہا کہ وعدہ کرو کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا ایک پیغمبر آئے گا اور اگر وہ آئے تو لطو النبی تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اس کی مدد بھی کرو گے اور اللہ نے بات کیا نا اسے آدمی اور اس کے بعد کیا کرو تم انتظار کرتے ہوئے زبان کرو پکارنا اتنا ہی کافی تھا اللہ کے آگے اتنا بات کافی ہے اللہ کا صرف کہہ دینا ہی کافی تھا کہ مومن النبی والنظر اللہ اتنا ہی کافی اللہ کا حکم ہے اللہ کا تو آڈر ہے ایمان لو اور اس کی مدد کرنا بس کافی لیکن اللہ نے فرمایا اقرار تو بالو اقرار نہ پھر اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں کہنے والے اقرار کرنے والے پیغمبر ہیں وہ ہم لوگ تو نہیں ہیں لیکن اللہ نے فرمایا فرشہ دو کما ہو جاؤ سارے رسول کے ساتھ اتنا کافی تھا پھر کہتے ہیں وہاں آنا من الشاہدین تم بھی سارے گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہی دینے والے کہ میرا محمد مدنی اگر آئے تو ایمان لانا آپ حالانکہ دیکھیں ان آیات کو سمجھنے کے لیے بھی بہت بڑے مسائل کی مسائل کہ اللہ پاک نہیں جانتے تھے کہ حضور کب آئیں گے اللہ تو جانتے پھر علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا جائے کہ آپ کے زمانے میں اگر حضور آ جائیں تو ایمان لڑا اللہ کو تو پتا ہے کہ علیہ السلام کے زمانے میں حضور نہیں آئیں گے مرسا علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں آئیں گے وہ تو سب سے آخر میں ہے کہ جب کوئی نبی ہوگا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوگا ہی وہ بھی آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے تو اس لیے میرے عزیز اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے حدیث کو پڑھنے کے بعد اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ پاس ہوئی ہوتا جب کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو دروازے سے داخل ہوا کریں دیواریں کے نہ آیا کریں جو آدمی بعد پھر اپنے عقل پہ اپنی آرا پہ اپنی فکر کے بھروسہ کرتے ہیں اور لازمی بات ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جائے ایک اصول اسی لیے ہمارے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے بڑے بڑے مفکر بڑے بڑے مدبر بڑے بڑے مانے ہوئے رائٹر بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں لکھنے والے لوگ لیکن ایسی غلطیاں کر کے اللہ معاف کریں گے تب لوگ خود بھی گمراہ ہو گئے لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال گئے گیا کہ ہمیشہ یاد کریں بہرحال سمجھیے ایک مسئلے کو کہ اللہ نے یہ عہد لیا اللہ تو جانتے جب یہ عہد لیا جا رہا ہے تو اس سے مقصد کیا ہے اظہار عظمت شان محمد مصطفیٰ پر اللہ تو جانتے ہیں کہ میرا نبی تو سب سے آخر میں آئے گا لیکن وہ ایسے شان والا پیغمبر ہے ایسے شان والے نبی ہیں ایسی عظمت والے نبی ہیں کہ ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا جا رہا ہے اور بادل ماں فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ حق ہوتا ہے اس میں کبھی خطا نہیں ہوتی تو اللہ پاک نے ان کے فیصلے کو اس عہد کو بھی اس عالم مثال میں مسجد اقسا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کو محمد مدنی کے پیچھے کھڑا کر کے سچا کر میرا تو میرا نبی اباؤ میرا مدنی امام ہے تو مقتدی اب سب انبیاء مقتدی بن کے کھڑے اور امام الانبیاء صرف محمد مصطفیٰ ہے اور یہ لکھا اتنا بڑا پکا ہے اللہ نے جیسے فرمایا تھا موسا علیہ السلام السلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا بدنی آپ کو موسا علیہ السلام بھی ملائیں گے فلا تک ان کی مریت ملنے کا ہی اس کے ملنے کے بارے میں آپ کسی شک میں نہ پڑے وہ بالکل حقیقی لکھا ہوگا بالکل کھڑا لکھا ہوگا تو اس لیے اس کو عالم مثال بھی کہا گیا تو اب دیکھیں کہ عالم ارواح میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ شان کس کی رکھی محمد مصطفیٰ اچھا عالم رب روحی ہے کوئی جانتا ہی نہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور نہ کوئی بتلا سکتا ہے بعض لوگ تو پھر ایسے ہوتے نا ایسے دماغ کھپانے کے لیے جیسے ایک آدمی نے بڑا شور مچا دیا کہ اس نے امام محمد رحمت اللہ علیہ جو تھے نا محمد ابن حسن شیبانی جب یہ بچے تھے امام مونی پر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے تو ایک جناب اس دور میں ایک پادری آیا اس سے بڑا شور کیا ابھی بچے تھے گزر رہے تھے اور وہ پادری آیا جناب بڑا شور کر وہ بھی بچے تھے جا کے کھڑے ہو گئے اب اس نے جہاں اور سوالات کیے تو وہاں ایک سوال ہوتا یہ بھی کیا کہ اچھا جناب یہ بتاؤ کہ سورج کا رخ جو ہے سورج کا منہ کس طرف ہے کیسے بتائیں بھائی سورج کا منہ کس طرف ہے سورج کا روح کس طرف ہے ادھر دیکھ رہا ہے سورج ادھر ادھر ادھر تو سب بڑے گھبرائے تو اس وقت گا محمد نظر شہبازی جی بہت چھوٹے تھے سات آٹھ سال کی عمر تھی کسی مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہ ایسے آگے چلتے آئے اور چلتے چلتے آگے آگے انہوں نے کہا ادھر کیا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ سوال کا اس کا جواب تو کوئی مشکل نہیں میں جواب دیتا ہوں کا بچہ ہے کیا جواب دے گا ہمیں ہمیشہ کرے گا انہوں نے کہا چھوڑے اس کو بات کرنے کیا ہے انہوں نے کہا کہ بس سورج تو بہت دور ہے شمع منگاؤ یا شمع تو منگائی منگائی شمع اس کو اس نے جلایا محمد ہے انہوں نے کہا کہ بازی صاحب آپ یہ بتائیں کس کا روح کس طرف ہے اب ان کا یہ تمہارے آگے رکھیے کریم ہے دیکھ سکتے ہو ہاتھ لگا سکتے ہو چھو سکتے ہو تم اس کے روح کے بارے میں نہیں بتا رہے ہم سے اس کا پوچھ رہے ہو جو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے چھو بھی نہیں سکتے کا تم بتا دو اس کا میں بتا دیتا ہوں تو ابا جی صاحب کو عقل جواب دے انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے تو بچہ ہمیں اٹھا گیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات سمجھنا پڑھ لینا گزر جانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس کی گہرائیوں میں اور اس کے حقائق کی امور تک پہنچنا جو ہے اور وہ کیسے حاصل ہوگا پاسی اللہ کی مدد کے لیے اب نے چند ہو یہ ہو یشرا صدر اسلام جب تک وہ نور نہ ہو رب کی طرف سے سینہ کیسے کھلے اور جب وہ نور نہ ہو تو نظر کیسے ہے پر نظر دوسرے ہمیں لفظ ہی آئیں گے اور اسی میں ہم ٹھوکر کھا کے رہ جائیں تو اس لیے یہ ہم جناب دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ عالم ارواح میں بھی اللہ نے جو شان سرکار تو عالم کی روح کو بخشی ہے وہ کسی کو نہیں اللہ نے آپ کے ارواح کو پیدا فرمایا اس سے بڑی کیا شان ہوگی کہ تمام رسول جو آنے والے ان سے حد لیا جا رہا ہے اچھا اب آپ عالم دنیا میں آ جائیں اب اس روح کو کسی کالم تو آنا ہے نا اب کہاں اتارے سورج میں چاند میں تاروں میں کہاں اتارے ہیں سورج کی بڑی روشنی ہے بڑے فوائد ہیں لیکن اس کا تو عقل ہی نہیں چاند میں بڑی روشنی ہے بڑے فوائد ہیں سمندروں کے جدر ہیں اور چاند کی روشنی پہ ہماری کئی فصلیں پکتی ہیں لیکن وہ تو عقل نہیں شیر میں بڑی طاقت ہے لیکن عقل نہیں جنوں میں بڑی طاقت ہے لیکن وہ مقام ہی نہیں وہ تو خود مستور رہنے والی چیزیں چھپی ہوئی چیزیں جن کو جن اسی لیے دکھا جاتا ہے اس پر بال ہوتے ہیں وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور بشر کو بشر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کھلا ہے واضح ہے اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ساری کائنات میں سے عالم اللہ کے بعد ان روحوں کو ڈالنے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے تو سب سے پہلے وہ روح کس میں گئی سیدنا سید علیہ السلام سلام میں جس کا اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا کہ اللہ نے سب کہتا تھا روحی بکو اللہ نے اعلان کر دیا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو بس جب اس میں روح آ جائے اور آدم مکمل ہو جائے روح مال جسد تو تم فوراً سجدے میں گر جانا فرشتوں کو حکم دے دیا گیا تو اب جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے پہلے انسان کی جو اللہ نے بنیاد رکھی ہے سب سے پہلا انسان یوں سمجھو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے اور اس میں روح ڈالی گئی اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا مرتبہ ہی یہ دیا گیا جو مسجد الملائکہ بنا دیا گیا کہ آدم کو ملائکہ سجدہ کرے تو ملائکہ ساجد ہوں گے آدم مسجود ہوگا اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ملائکہ تو نوری مخلوق ہے لیکن نوری مخلوق آدم کو سجدہ کر رہی ہے ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا لیکن وہ سب سے سب جو ہے آدم کے آگے سجدہ کرے اچھا اور جو سجدہ نہیں کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و نے فرمایا نکل جاؤ بھی ہو اسی پر علماء نے کیا اچھی بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے ابا کو اگر کوئی سجدہ نہ کرے ایک سجدہ نہ کرے وہ لالتی بن جائے تم خدا کو روزانہ پانچ سجدے نہ کرو پھر بھی مسلمان یعنی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس نے تو صرف آدم کو سیدھا نہیں کیا خدا کے سیدھے کا انکار تو نہیں کیا ابلیس جو مارا گیا ہے ملعون وہ جو ملعون بن گیا مضموم بن گیا مضموم مدہورا بن گیا جنت سے نکالا گیا آسمانوں سے نکالا گیا اور اس درگاہ بن گیا مستحق لانت بن گیا ذرا تو یہی تھا کہ تمہارے ابے کو سجدہ نہیں کیا تو اگر ابا کو سجدہ نہ کرے تو وہ تو جناب ملائکہ کے ساتھ رہنے والا لانتی بن جائے اور تم اگر خود خدا کو سجدہ نہ کرو اور نمازیں نہ پڑھو تو تم کیا بن جاؤ گے مسلمان بن جاؤ گے کبھی اور کریں سوچیں اور اسی سے اندازہ لگائے کہ بھائی سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے یا مسجد آپ دیکھیں نا سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کا جو مقام مخلوق کیا ہے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب مسجود بنا دیا ہے تو اب دیکھیں گے نوری مخلوق کا عظمت شان زیادہ ہے یا خاکی مخلوق کی عظمت شان زیادہ ہے اب سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام پیدا ہوا ہے وہ آدم جس کی روح پہلے پیدا ہو چکی تھی اور اسی آدم سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عہد لیا تھا تو اب اسی سے اندازہ کریں کہ مقام بشر کیا ہے مقام آدم کیا ہے مقام انسان کیا ہے اور اگر خدا نہ کرے اگر بشریت سے نبوت کو نکال دیا جائے تو بات باقی ہمارے پلے میں رہتا کیا ہے اس انسانیت کو شرف تو یہی ملا ہے کہ ہمارے اندر انبیاء ہے ہمارے اندر اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اولیاء اللہ ہیں ابرار ہیں ہتھیار ہیں وہ مقامات ہمارے اندر ہیں جہاں نوری فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو گئے دروازہ کٹ کٹ آ کے اتنے مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آ سکتا ہوں تو پھر بھی اگر ہم مقام بشر کو نہ سمجھیں اور ہم بھی آگے بشریت کا انکار کریں تو بد قسمتی ہوگی روحان راہد البلاغ بہا کر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ہو الحمد سلسلہ دروس عقیدہ مسلم کے بارے میں ہم مسئلہ بشریت انبیاء علیہ مسلاط والسلام پر باتیں کر رہے تھے کیونکہ جیسے جز اول کا تعلق تو سے ہے اسی طرح جو ثانی کا تعلق جو ہے وہ ایمان پر رسالت سے ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ جب ہمارا ایک پیغمبر پہ ایمان ہوگا تو تمام پیغمبروں پہ ایمان ہوگا اور اگر خدا نہ کرے ایک پیغمبر کا انکار ہوگا تو گویا تمام پیغمبروں کا انکار یعنی آج اگر ہم سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو بنے ایک ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں لالو فضل کو بہن من نہ ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ ایک پر ایمان لائے اور ایک پہ ایمان نہ لائے اسی طرح جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضور پہ ایمان نہ لائے تو پھر وہ بھی مسلمان شمار نہیں اچھا اگر ہم حضور پہ ایمان لائے اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے علیہ السلام کا انکار کرے تو پھر بھی ہم مسلمان نہیں تو عقیدہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے اللہ کی توحید میں توحید الوحیت توحید ربوبیت توحید کے اسباری و صفات کلمہ کا کلم شہادت کا بہانا اس کا پڑھنا جاننا سمجھنا شروع دوارا عقید کا ذہن میں رکھنا اسی طرح دوسرا مسئلہ جو مہمہ ہے جز ہے شہادت کی وہ ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تو اسی ضمن میں جب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے تو اب سب سے پہلی بات اس میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء ان کی جن سے مبارک جو ہے وہ کیا ہے تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یعنی عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے یہاں تک یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کی بات ہے یہ اس کو تو صاف کا کی ایک روایت ہے ورنہ نہ اس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے نہ اس کا ذکر کسی صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہم بھی یاد گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے ہاں البتہ رسول کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں جو رسول بھیجے ہے وہ تین سو تیرہ اور خدا کی شان یہ ہے کہ جتنے اللہ نے رسول بھیجی اتنے ہی اصحاب بدر تھے اصحاب بدر بھی تین سو تیرہ تھے اور یعنی یہ بڑے عجیب عجیب اتفاقات ہوتے ہیں اور یہ سارے ہمارا ایمان ہے کہ کوئی کام بھی جو دنیا میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان ہے اور جس نے جس